السلام علیکم میں V U government of Pakistan کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر سکس میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلی دفعہ ہم نے لیکسیکل انالائزر کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن شروع کی تھی وہ اس طرح کہ ہم نے کمپائلر کے کی سٹیجز کے بارے میں جو گفتگو ماڈیولر کی تھی یعنی کہ فرنٹ اینڈ یا جو اس کے سامنے والا حصہ پھر مڈل اینڈ جہاں پہ آپٹمائزیشن اور پھر بیک اینڈ ہم نے فرنٹ اینڈ کا جو اسکینر تھا اس کو لے کے تفصیل کاروائی شروع کی تھی اور اس کے سلسلے میں میں نے ایک ایڈ ہاک لیکسیکل اینالائزر جو تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا پچھلی دفعہ ایڈ ہاک لیکسر کا مسئلہ یا اس کا معاملہ یہ تھا کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک لینگویج ہے جس میں آپ نے آئیڈینٹیفائرس کی ورڈس اور باقیہ یہ جو اس طرح کی سنٹیکٹک چیزیں ہوتی ہیں وہ اب آپ نے ڈیزائن کر لی ہیں اور آپ اگر اپنے سامنے سی یا سی پلس پلس جیسی لینگویجز رکھیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ وہ کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں تو یہ چیز جب ہمیں مل گئی یا کسی نے ہمیں یہ اسپیسیفائی کر دی یا ہم خود ایک لینگویج ڈیزائن کر رہے ہیں تو ہم نے کہا چلو اب ہمیں پروگرامنگ تو آتی ہے تو کیوں نہ ہم خود ہی یہ لیکچر بنا لیں یہ کاروائی پھر ہم نے اس طرح کی کہ ہم نے ایک کلاس بنائی جس کا نام ہم نے لیکسر رکھا اس کے کچھ اسٹیٹ ویریبلس تھے اس کے بعد اس میں ہم نے کچھ میتھڈس ڈالے جو کہ ہمارے لیے ان پٹ کو لے کے اس کو as a character stream treat کرتے ہوئے اس میں سے ورڈس کو نکالا اور ان ورڈس کو پھر سنٹیکٹکلی اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ آئیڈینٹیفائر ہے یا یہ نمبر ہے اور نمبر ہے تو وہ انٹیجر ہے یا بی ایون فلوٹنگ پوائنٹ ہے اسٹرنگس ہیں یا بقیہ جو اسپیشل کیریکٹرز ہیں وہ اس کی بنا پہ ہمارے لیے اب یہ ممکن ہو گیا کہ ٹھیک ہے ایک پروگرام یا ایک روٹین ہم نے یا اس کیس میں ایک کلاس ہم نے اب بنا لی ہے جس کو اگر ہم فرض کریں اپنا ایک سی کا پروگرام دیتے ہیں تو وہ اس کے ٹوکنز ہمیں بنا کے دے دے گا اب جہاں تک یہ ٹوکنز کی بات تھی یہ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ٹوکنز جو ہیں اصل میں ایک پیئر ہے اور وہ پیئر کیا پیئر کے اندر ہمارے پاس وہ ایک ورڈ ہوگا جو کہ ہمیں ان پٹ اسٹریم سے ملا یا ہم نے اس میں سے ایکسٹریکٹ کیا اور اس کی پھر ہم نے کلاسیفیکیشن کی اس کی ایک کیٹیگری بنائی سنتیکٹک کیٹیگری اچھا یہ کاروائی تو ہم نے کر لی اس کا کوڈ بھی ہم نے دیکھا کافی آسان تھا اس میں کوئی ایسی دقت طلب بات نظر نہیں آ رہی تھی کہ پروگرامنگ کے حوالے سے اگر یہ کرنا پڑ جائے تو ٹھیک ہے کر لیں گے اس کو ایڈ ہاک کا نام دینا تو دے دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ اس میں جو ایشوز تھے کہ بھئی ایک کیریکٹر پڑھ کے آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آگے کیا آ رہا ہے یعنی جس طرح وہ میں نے اف کی مثال دی تھی کہ آپ کے پاس اگر آئے آ جاتا ہے ان پٹ میں تو آپ اس کی بنا پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس اب اف آئے گا یا ڈبلیو آیا تو اس کے بنا پہ آپ کہہ دیں کہ بھئی وائل آ رہا ہے یا ایک نمبر آیا تو اس کی بنا پہ کہہ دیا کہ یہ تو ایک انٹیجر ہے یا مے بی بعد میں فلوٹنگ پوائنٹ پتہ چلا اینی ویز یہ جو جن کو میں نے پرابلمس کہا تھا اصل میں پروگرامنگ کے حوالے سے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ مجھے جب پروگرام لکھنا پڑے گا تو مجھے یہ لک ہیڈ والا معاملہ کرنا پڑے گا کہ اگلا کیریکٹر دیکھ کے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ کیا میرے پاس جو کرنٹ ورڈ ہے اب سنٹیکٹکلی مکمل ہو گیا ہے کہ نہیں اصل میں پرابلم ہم نے لفظ اس لیے استعمال کیا اور یہ بات میں آپ دیکھیں گے کہ کمپائلر کے معاملے میں اتنی زیادہ کاروائی کرنی پڑتی ہے فرنٹ اینڈ پہ مڈل اینڈ میں بیک اینڈ پہ کہ اگر اس کے یہ جو حصے ہیں کسی طرح آٹومیٹکلی بن جائیں آٹو جنریٹ ہو جائیں تو میرے لیے بہت آسانی ہوگی یہ آٹو جنریشن والا معاملہ میں ہمیں آپ پروگرامنگ میں بھی دیکھ چکے ہیں یہ جو آئی ڈی ایز ہیں اس میں آپ کو کافی مدد ملتی ہے آپ نے شاید یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک کلاس کا جب آپ ویریبل یا ایک آبجیکٹ بناتے ہیں تو جب آپ اس آبجیکٹ کو استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ ایکس ڈاٹ جب ڈاٹ ٹائپ کرتے ہیں تو آئی ڈی ای جیسے ڈیو سی ہے یا دوسری ویژول سی یا بقیہ آئی ڈیز وہ آپ کو اس آبجیکٹ کے جو کلاس کے میتھڈس ہیں اس کی لسٹ فوراً آپ کو دکھا دیتی ہے آپ اس لسٹ میں سے جو فنکشن آپ کو چاہیے یا جو ایٹریبیوٹ پبلک ایٹریبیوٹ ہے وہ آپ کو چاہیے آپ اس کو چن لیتے ہیں یہ جو تھوڑی سی آٹومیشن ہے اندازہ لگائیے اس سے آپ کی کتنی ٹائپنگ بچتی ہے آپ کو بار بار وہ فنکشن نیمز جو ہیں وہ ٹائپ نہیں کرنے پڑتے ایک اور آٹومیشن کو دیکھیں اکثر آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنا کوڈ جو ہے اس کو خوبصورت بناؤ یعنی کہ دیکھنے میں پڑھنے میں بھی وہ اچھا لگے اس میں انڈنٹیشن اچھی استعمال کرو اس میں لائنوں کے درمیان میں گیپس استعمال کرو وجہ یہی کہ بھائی جو پروگرامز ہیں وہ آخر لوگوں نے پڑھنے ہوتے ہیں آپ نے خود بھی پڑھنے ہوتے ہیں چانسز ہیں کہ تین چار مہینے کے بعد اپنا کوڈ بھی نہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں نے یہ پتہ نہیں کیا لکھا تھا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں کامنٹس لکھیں اور کامنٹس جو ہیں وہ میننگ فل ہوں اب یہ جو پریٹی پرنٹنگ والا معاملہ ہے یہ بھی شاید آپ نے کیا ہے کہ اگر میں نے کوڈ لکھ دیا اس میں انڈنٹیشن کچھ ذرا خراب ہو گئی ہے تو آپ کو پریٹی پرنٹرز ملتے ہیں لکھے لکھائے پروگرامز ہوتے ہیں جس کو آپ اپنا سی پلس پلس پروگرام دیں تو اس کی وہ انڈینٹیشن کو بالکل صحیح کر دیتا ہے کسی اسکیم کے مطابق یہ آٹومیشن والا معاملہ جو ہے اس سے ہمیں کافی مدد ملتی ہے اور خاص طور پہ جو ریپیریٹیو کامس ہیں جو کام آپ کو بار بار کرنا پڑے اس کے لیے کوشش آپ کی عموماً یہی ہوگی کہ کاش میرے پاس کوئی ایسا ٹول ہو جو کہ یہ کام سارا بس آٹومیٹکلی کر دے یہی کاروائی ہم اپنے لیکسیکل انالیسز میں اور اب بعد میں دیکھیں گے کہ پارسر میں بھی ہم یہی کریں گے اور ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ایسے ٹولز کا ہم مکمل فائدہ اٹھائیں اب اس آٹومیشن کے حوالے سے کہ اب آپ خود کوڈ نہیں لکھ رہے آپ ایک ٹول کو کہنا چاہتے ہیں کہ میرے لیے یہ کام کرو تو وہاں کے حوالے سے شاید یہ دقت طلب بات سامنے آئے کہ بھئی یہ جو اگر میں نے لیکسیکل اینالائزر یا اسکینر جنریٹ کرنا ہے اور ایک آٹومیٹک ٹول سے کرنا ہے تو مجھے کیا کیا مسائل درپیش ہوں گے اصل میں یہ اس حوالے سے مسائل کی بات ہو رہی ہے کہ میں آٹومیٹک جنریشن کرنا چاہتا ہوں اور اگر آٹومیٹک جنریشن کرنی ہے تو وہ کون سے ایشوز ہیں جن کا مجھے خیال رکھنا پڑے گا یہ ایشوز جو ہیں اب ہم اتنی تفصیل میں تو شاید ڈسکس نہ کریں ہم اب کرتے یہ ہیں کہ ہم اس آٹومیشن کی طرف جاتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ آپ کو یہ لفظ آٹومیشن سنتے ہی ذہن میں ایک بات آئی ہوگی جو کہ آپ نے آٹومیٹا میں بہت دیکھی تھی اور سنی تھی اور کی تھی آٹومیٹونز وہاں پہ گرامرس تھیں ریگولر گرامرس تھیں کانٹیکس فری گرامرس تھی کانٹیکس سینسٹیو گرامرس تھی فائنٹ اٹامیٹون تھے non determinist non deterministic finite automaton تھے اینڈ سو آن تو بات اصل میں اب وہی ہم کرنے لگے ہیں اور اس لیکچر میں اور شاید اگلے لیکچر میں آپ کو ایسا لگے کہ کہیں آپ واپس اوٹومٹو کے کورس میں تو نہیں پہنچ گئے نہیں ایسا نہیں یہ آپ کمپائلر کنسٹرکشن میں ہی بیٹھے ہیں البتہ یہ جو میں نے بات شروع میں کہی تھی کہ یہ وہ کورس ہے جس میں کئی کورسز کا یا کمپیوٹر سائنس کے کئی ایریاز کا مواد جو ہے اکٹھا ہو کے آپ کو ایک انتہائی یوزفل ٹول بنانے میں مدد دیتا ہے اور اس میں آپ اس چیز کا بھی اندازہ لگائیں گے کہ وہ جو ساری باتیں data structures algorithms operating system automata وغیرہ وغیرہ کے کورسز میں آپ پڑھتے رہتے تھے آخر وہ استعمال کہاں پہ ہوتی ہیں اس کا استعمال یہ نہیں تھا کہ آپ کو ایگزامز بنا کے دے دی جائیں یا اسائنمنٹس دے دیں اور آپ وہ کر لیں یہاں پہ اب وہ استعمال اب شروع ہو رہا ہے تو آئیے اب ہم اسکیننگ کے حساب سے لیکسیکل انالیسس کے حساب سے اس فارمل وہ جو میں نے کہا تھا نا ہم ایک پرنسپل اپروچ استعمال کریں گے جو ایک فارمل میتھڈالوجی ہوگی وہ پہلے ہم وہ فارمل میتھڈالوجی پڑھیں گے جو کہ ایکچولی آپ کو کافی فیملیئر لگے گی اور اس کے بن اس اس کو بیسس بناتے ہوئے ہم پھر ایک آٹومیٹک ٹول کی جانب جائیں گے جس کے ذریعے ہم بہت ہی چھوٹی سی ڈسکرپشن کے ذریعے ہم مشکل سے مشکل یا کمپلیکس سے کمپلیکس جو ہے لیکسیکل اینالائزر بنا پائیں گے جو کہ آپ اپنے پروجیکٹ میں بھی استعمال کریں گے اور ان جنرل یہ جو نارمل کمپائلرز ہوتے ہیں اس میں بھی یہی اسٹریٹجی استعمال کی جاتی ہے تو آئیے چلتے ہیں اب اس فارملزم کی طرف اب بکیا جو آگے سلائڈز آ رہی ہیں آپ کو لگے گا کہ یہ تو اب ساری تھیوریٹیکل چیزیں شروع ہو گئی ہیں لیکن میری آپ سے تجویز یا یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس تھیوری کو ذرا غور سے دیکھیے اس میں کچھ باتیں آپ کو پرانی بھی نظر آئیں گی اور کچھ نئی بھی ان اس تھیوری کو پوری طرح کور کر کے پھر ہم ایکچوئل ایگزامپلس کریں گے اور اس ایگزامپل ایگزامپل کے بعد ہم وہ ٹول ڈسکس کریں گے اور وہ ٹول جو ہے وہ آپ کی اسائنمنٹ میں پھر شامل ہوگا یعنی کہ یاد ہے ہم نے پروجیکٹ جو ہے ان کو اس کو ملٹیپل حصوں میں کرنا ہے اس کا پہلا حصہ اصل میں یہ اسکینر ہی ہے اور یہ اسکینر جو ہے آپ اس ٹول کے ذریعے بھی بنائیں گے تو آئیے آپ پہلے اس فارملزم کی جانب چلتے ہیں جس کی میں نے بات کی ہے کہ وہ ہمارا بیسز ہوگا اس ٹول کو بنانے میں اور اس کو پھر استعمال کرنے میں اچھا سب سے پہلی بات کہ how do we describe tokens اب دیکھیے ٹوکنس کی جو ڈیفینیشن تھی وہ تو میں نے آپ کو دے دی تھی کہ وہ ایک پیئر ہوتا ہے جس میں ایک ورڈ جو آپ کو ان پٹ سے ملتا ہے جو آپ ان پٹ اسٹریم سے نکالتے ہیں اس کی سنٹیکٹک کیٹیگری یعنی کہ وہ آئیڈینٹیفائر ہے نمبر ہے اسٹرنگ ہے یا کیا ہے اور دوسرا پھر اس کی ایکچوئل ویلیو اچھا یہ تو ہوئی کہ میں نے ٹوکن نکال لیا لیکن ایک آئیڈینٹیفائر کو آپ فارملی کیسے کہیں کہ بھائی یہ آئیڈینٹیفائر ہے ابھی تک تو آپ لفظوں میں کہتے رہے ہاں بھائی آئیڈینٹیفائر وہ ہوتا ہے جو کہ ایک کیریکٹر یا الفابیٹ سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد بلینکس نہیں آئیں گے اس کے بعد الفابیٹس یا ڈیجٹس آئیں گے یا انڈر اسکور اور پھر کی ورڈ کیا ہوتا ہے آپ سوچتے ہیں تھوڑی دیر ہاں کی ورڈ اصل میں ہوتا تو آئیڈینٹیفائر ہی ہے لیکن وہ اسپیشل آئیڈینٹیفائر ہے اب اس کا کیا مطلب ہے تو اصل میں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ٹوکنز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں ہم انفارملی بھی ڈسکرائب کر دیتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ ہم فارمل کوئی طریقہ استعمال کریں اور جو بات یہاں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ regular languages are the most popular way for specifying tokens اور اس کے بارے میں اس کے کیا اس کی افادیت کیا ہے کہ it's a simple and useful theory easy to understand اور جو ہمارے لیے سب سے اچھی بات ہے کہ افیشینٹ امپلیمنٹیشنز ایگزسٹ یعنی کہ یہ جو ٹوکنائزنگ کی بات ہو رہی ہے یہ اصل میں ہم آٹومیٹڈ ٹولز بنا پائیں گے اس تھیوری کی بنا پہ یا ریگولر لینگویجز کو استعمال کر کے اب دیکھتے ہیں ریگولر لینگویجز کیا چیز ہیں اب آپ کو یہاں پہ لگے گا کہ یہ تو آٹومیٹا کی کوئی سلائڈ آ گئی اصل میں بات صحیح ہے let sigma be a set of symbols اور set of characters sigma is called the alphabet. A language over sigma is a set of strings of characters drawn from sigma. یہ مثال میں دوں گا تو آپ کو کافی آسانی سے یہ سمجھ آ جائے گی لیکن چونکہ یہ باتیں آپ پہلے دیکھ چکے ہیں تو میں اب یہ اتنی زیادہ اس پہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا نہ میں دہراؤں گا بار بار تو دو باتیں ایک یہ کہ ہمارے پاس ایک سیٹ آف کیریکٹرس ہے جس کو ہم سگما کہیں گے جس کو ہم یا سگما کی بجائے اب میں لفظ الفابیٹ کہوں گا بار بار سگما گریک کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس ایک الفابیٹ ہے اور اس کے اوپر میں نے ایک لینگویج ڈیزائن کی ہے اور لینگویج کیا ہے it is a set of strings of characters drawn from the alphabet یعنی کہ اس الفابیٹ کے میں کیریکٹرز لے کے ان کو اکٹھا کروں گا اور اس کے میں اسٹرنگز بناؤں گا اب وہ میں کیسے بناؤں گا کب بناؤں گا وہ اسٹرنگس میں کتنے کیریکٹرز ہوں گے یہ میری اس لینگویج کی پراپرٹی ہوگی مثال کے طور پہ الفابیٹ جو ہے آپ اگر انگلش کیریکٹرس لے لیں A through Z A B C D case یا لوور کیس یہ ہے وہ الفابیٹ سگما لینگویج کیا ہے دا انگلش لینگویج اور انگلش لینگویج اصل میں کیا ہے تو it's a set of sentences جو کہ آپ روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور ایکچولی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سینٹینسز جو ہیں ان کا کوئی اسٹرکچر ہوتا ہے ان کا سنٹیکس اسٹرکچر ہوتا ہے اور بعد میں ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ اور چیزیں بھی ایسوسیٹ ہو جاتی ہیں ایک اور الفابیٹ لے لیں the ASCII character set یہ جس میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کوئی ہنڈریڈ اینڈ ٹوئنٹی ایٹ کے قریب کیریکٹرز ہیں اور ایکسٹینڈڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ایٹ بٹ ہو اب یہ جو ایس کی کیریکٹر سیٹ ہے اس کا کہاں پہ استعمال ہوتا ہے ایک اس کی کامن مثال ہے کہ آپ کے یہ جو پروگرامز آپ یہ جو پروگرامز لکھتے ہیں سی میں یا سی پلس پلس میں یا جاوا میں سی شارپ میں وی بی میں یا بقیہ جو لینگویجز آپ کو معلوم ہیں یا آپ نے دیکھی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کیریکٹر سیٹ یعنی کہ اے تھرو زی وغیرہ لے کے ان سے آپ یہ کوڈنگ کرتے ہیں اگر آپ سوچیں کہ میں آپ کو کہوں کہ نہیں آپ نے اردو کا الفابیٹ سیٹ استعمال کرنا ہے الف بے پے تے تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ سی پلس پلس کا اف اسٹیٹمنٹ یا وائل یا وہ آپ کیسے کہیں گے یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں بنا سکتا ہوں ایک لینگویج جو کہ اردو کا الفابیٹ استعمال کرے گی اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جتنے کمپیوٹر لینگویجز ہیں وہ صرف ایس کی کیریکٹر سیٹ میں ہو سکتی ہیں ایکچولی اور بھی کیریکٹر سیٹس ہیں ایپسڈے کے ایک بڑا فیمس سیٹ ہے جو کہ آئی بی ایم کی مشینز میں کافی استعمال ہوتا ہے اب بھی ہوتا ہے اور اب موجود بھی ہے اب یہ نوٹیشن تھوڑی سی جہاں تک لینگویجز کا تعلق ہے they are set of strings اور ایک اسٹرنگ کیا ہے it's a finite sequence of characters یہ بات آپ پہلے دیکھ چکے ہیں what we need is some notation for specifying which sets we want اصل معاملہ یہ ہے کہ الفابیٹس تو آپ کے پاس ہیں آپ کئی اسٹرنگز اس سے بنا سکتے ہیں لیکن ان اسٹرنگز میں سے شاید آپ کو سارے اسٹرنگس کی ضرورت نہ ہو یہاں پہ ایک کوئک مثال کہ میں آپ کو الفابیٹ دے بھی دوں ایس کی کیریکٹر سیٹ دے دیتا ہوں اس میں جتنے کیریکٹر شامل ہیں اس سے آپ ان انفینٹ آلموسٹ جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں کیریکٹر اسٹرنگس ایک ہیوج اماؤنٹ آف بنا سکتے ہیں لیکن آپ سوچیے کہ سی پروگرام جو ہے اس کے اندر کی ورڈس کتنے ہیں گنتی کے ہیں دوسرا آپ ویریبل نیمس جو بناتے ہیں وہ بھی آپ لاکھوں کروڑوں میں نہیں بناتے جنرلی آپ نے جب بہت زیادہ میموری استعمال کرنی ہوتی ہے کیونکہ یاد رہے ویریبل اصل میں ہے کیا وہ تو ایک میموری لوکیشن کا ایک قسم کا ایلیس ہے آپ اس جگہ کو نام دے دیتے ہیں تاکہ اس جگہ کا جو ایڈریس ہے وہ نہ آپ کو استعمال کرنے کرنا پڑے کیونکہ وہ تو نمبرس ہیں آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک ویریبل نیم بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو میموری لوکیشن ہے اس کو میں یہ نام دے رہا ہوں تو وہ ایک ریفرنس ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے لیکن ویریبل نیمس آپ کتنے بناتے ہیں ایک بڑے سے بڑا پروگرام بھی لے لے اس میں آخر کتنے ویریبلس ہوں گے ہزاروں ہوں گے مے بی لاکھوں بھی ہو جائیں گے تو مقصد یہ کہ الفابیٹ ہے اسٹرنگس بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن جنرلی جو لینگویج آپ بناتے ہیں اس میں ایک سیٹ آف اسٹرنگز آپ چن لیتے ہیں کہ یہ اس لینگویج کا حصہ ہے یہی بات انگریزی میں ہے یا اردو میں بھی ہے کہ انگریزی میں آپ لفظ تو بے شک بنا لیں اے بی سی جوڑ کے جو مرضی بنانا ہے آپ بنا لیں لیکن ایونچولی اگر آپ ایک ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں اس میں ایک فائنائٹ سیٹ آف ورڈس ہیں جو کہ اس لینگویج کے لیے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے الفابیٹ ہے لیکن there is a certain set of strings جو کہ میری لینگویج بنے گی اور یہ بات اب میں اس سلائڈ میں کہہ رہا ہوں اب جب یہ بات سامنے آئی کہ ٹھیک ہے میں سیٹس آف اسٹرنگس بناؤں گا لیکن اس میں سے کچھ کو میں استعمال کروں گا تو I need a notation for specifying which set we want یعنی کہ اس لینگویج کے لیے اب جہاں تک لیکسیکل انالیسس کا تعلق ہے یاد رہے اب ہم یہ انگلش نہیں پڑھ رہے ہم یہ کوئی لنگوسٹک تھیری کا کورس نہیں یہاں پہ کور کر رہے جہاں پہ اصل میں اور بھی لینگویجز کے ایشوز ہیں یہاں پہ ہم ایک خاص نوعیت کی لینگویجز ڈسکس کر رہے ہیں اور ایونچولی ایکچولی لینگویج کو ریکگنائز کرنا پارس کرنا اور اس کے لیے پھر ٹرانسلیٹرز بنانا وہ ہے ہمارا معاملہ یہ لیکسیکل انالیسز کا اور یاد رہے یہ جنرلی ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ پروگرامنگ لینگویجز ہیں اب جہاں تک اس لینگویج کا تعلق ہے یا اس سیٹ آف ورڈز یا جو اسٹرنگز ہیں from lexical analysis point of view we care about regular languages یہ لینگویج کے ساتھ میں نے ایک پریفکس لگا دیا ریگولر لینگویجز ریگولر لینگویج کیا چیز ہے یہ سامنے ہے آپ کے اب کہ regular languages can be described using regular expressions اچھا اب نوٹیشن ہی چلتی جا رہی ہے ریگولر لینگویجز آئیں ابھی ریگولر ایکسپریشنز آ گئے جن کو استعمال کر کے ہم ریگولر لینگویجز بنائیں گے یہ ایکسپریشنز کیا ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ each regular expression is a notation for a regular language a set of words اچھا چلو لے لیتے ہیں اس کو بھی ابھی تک تو تھیوری چلتی جا رہی ہے کہ if A is a regular expression we write L of A to refer to the language denoted by A یہ کچھ اٹامٹا والی باتیں چل رہی ہیں تو ابھی ہم اس کو آگے لیے چلتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا یہ تھیوریٹیکل چیزیں ہیں لیکن ذہن نشین کرتے جائیں ابھی تک کیا ہوا الفابیٹ ہے لینگویج ہے لیکسیکل انالیسس کے حوالے سے ہمیں ریگولر لینگویجز میں انٹرسٹ ہے ریگولر لینگویجز کے لیے ہم ریگولر ایکسپریشنز استعمال کریں گے اور ریگولر ایکسپریشن اور لینگویج کی ریلیشن شپ یہ آخری بات جو لکھی ہے کہ if A is a regular expression we write L of A to refer to language denoted by A اب یہ ریگولر ایکسپریشنس کیا چیزیں ہیں ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اصل میں انڈکٹیو ہے یعنی کہ جس طرح وہ میتھمیٹیکل انڈکشن ہوتی ہے کہ آپ این مائنس ون کے لیے چیز پروو کرتے ہیں یا ایکچولی آپ کا ایک بیس کیس ہوتا ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یا ہائپوتھسائز کرتے ہیں کہ کوئی جو فارمولا ہے یا ایکسپریشن ہے یا جو بھی چیز ہے وہ این مائنس ون کے لیے آپ پروو کرتے ہیں اور اس سے پھر آپ یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ یہ n کے لیے بھی ٹرو ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر وہی ریکرسو فارمولیشن ریکرسو ڈیفینیشن جو کہ ایکچولی آپ پہلے دیکھ چکے ہیں تو میں اب آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کرتا ہوں آپ ان کو فوراً پہچان جائیں گے regular expression R E is defined inductively جس میں سب سے پہلے A representing a character from the alphabet اب یہ اے جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انگریزی کا اے انگلش کا A it can be anything یہ الف بے پے بھی ہو سکتا تھا یا اگر ونز اینڈ زیروز ہیں تو لیٹ یہ زیرو ہے یا ون ہے یہاں پہ اس اے کا مطلب اصل میں ایک کیریکٹر فرام دیٹ الفابیٹ ہے not necessarily the English alphabet ہے اسی طرح ایپسلان جو ہے نوٹیشن وائز میں کہوں گا کہ یہ ایم ٹی اسٹرنگ ہے یعنی کہ جس میں کوئی کیریکٹر نہیں ہے جس طرح آپ کو کامٹی سیٹ ہوتا ہے اسی طرح ایک ایم ٹی اسٹرنگ ہوگا اب ان چیزوں کو لے کے میں انڈکٹیولی بڑے ریگولر ایکسپریشنز بناؤں گا اور وہ ایسے کہ فرض کریں میرے پاس دو ریگولر ایکسپریشنز ہیں آر اور ایس میں اگر یہ کہنا چاہوں کہ چاہے مجھے آر دے دو چاہے مجھے ایس دے دو یا اگر ان پٹ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے اس میں ادھر آر اور ایس یہ جو ادھر اور والا معاملہ ہے ان دونوں میں سے کوئی تو اس کی نوٹیشن میں نے یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ دکھائی ہے کہ آر اور اس کے بعد یہ ورٹیکل بار جو کہ اور سگنیفائی کر رہی ہے ایس اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی چن لو دونوں نہیں ان میں سے ایک لینا ہے یا آر لو یا ایس لو اس کے بعد اگر آر ایس دو ریگولر ایکسپریشنس ہیں اور ان کو میں آر ایس کٹھا لکھوں جیسے کہ میں نے دکھایا ہے تو this means R followed by S اور یہ کنکیٹنیشن ہے یعنی کہ جو آر ریگولر ایکسپریشن ہے اور جو ایس ہے ایس کا جو ریگولر ایکسپریشن ہے اس کو آر کے ریگولر ایکسپریشن کے بعد لگا دو تو میرے پاس ایک لحاظ سے ایک نیا ریگولر ایکسپریشن بن گیا آر ایس اسی طرح آر سپرسکرپٹ اسٹار یا ایسٹرسک یہ نوٹیشن بھی آپ دیکھ چکے ہیں یہ اصل میں ہے ایک notation for repeated concatenation of zero or more times جو کہ میں نے اس سلائڈ کے آخر میں دکھایا ہے کہ آر اسٹار کا مطلب یہ اب ہو سکتا ہے یعنی کہ نتھنگ ایک سنگل آر اور دو آرز آرز اور اور اور تین چار اینڈ سو آن یعنی کہ زیرو مور آف آر یہ میری اب چوائس ہے کہ میں اس میں سے کتنے چنوں اور یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ جہاں تک لیکسیکل انالیسز کا تعلق ہے اس میں آپ یہ کتنے چننا چاہیں گے لیکن یہ وہ میکینزم ہے جس کے ذریعے ہم لارجر اینڈ لارجر آپ دیکھیے کس طرح میں inductively larger and larger regular expressions بنانا شروع کر دیا ہے میں نے اور اس کی یہ نوٹیشن اب یہ ہے تو نوٹیشن اس سلائڈ کے حوالے سے ذہن نشین کریں تین پہلا آر اور ایس دوسرا آر ایس اور تیسرا آر سپرسکرپٹ ایسٹرس اور نوٹیشن اگر آر کے بعد کوشچن مارک ہے تو اس کا مطلب ہے زیرو اور ون آر یعنی کہ اگر یہ نوٹیشن میں استعمال کروں تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو کوئی ریگولر ایکسپریشن یا ایم ٹی اسٹرنگ یا اے سنگل انسٹنس لیکن دیکھیے اور اس میں ہے یہ نہیں کہ دونوں میں سے ایک یا دونوں موجود ہوں گے آر پلس جو ہے یا جو آر سپر اسکرپٹ پلس ہے یہ نوٹیشن ہے آر آر اسٹار کی یعنی کہ ون اور مور کیونکہ دیکھیے پہلا آر تو آپ کو مل گیا لیکن یہ جو آر سپرسکرپٹ ایسٹرس ہے اس سے آپ کو زیرو اور مور ملیں گے یعنی کہ نتیجہ تن آپ کو آر یا آر آر یا آر آر آر اور اس طرح فائنلی گروپنگ کہ اگر میں ریگولر ایکسپریشن کے ارد گرد پرنتھسیز لگا دوں تو ایکچولی وہ آر ہی ہے بس یہ ایک نوٹیشن ہے کہ میں نے ایک ریگولر ایکسپریشن کو گروپ کر دیا اور یہ جو گروپنگ والی بات ہے یہ آپ آرڈنری ارتھمیٹیکل ایکسپریشنز میں بھی دیکھتے ہیں یاد ہے جب آپ نے پریسیڈنس لگانی ہوتی ہے کہ four multiply by three plus two اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھری پلس ٹو پہلے ہو تو آپ جنرلی تھری پلس ٹو کے ارد گرد پرنتھسیز لگا دیتے ہیں اچھا اب اب ہم تھوڑا سا یہ جو ریگولر ایکسپریشن والا معاملہ ہے اس کو ہم لیکسیکل انالیسز کی طرف لیے جائیں گے اور وہ یوں کہ دیکھیے ہم یہ ساری نوٹیشن یہ تھیری کیوں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹوکنس ڈسکرائب کرنے ہیں اور ایکچولی ہم یہ نوٹیشن ایسی بنا رہے ہیں یا بنا پائیں گے کہ یہ نوٹیشن ہم ایک ٹول کو دے دیں گے کہ یہ وہ میرے ٹوکنس ہیں یہ ان کی ڈسکرپشن ہے ان کو لو اور میرے لیے ایک اسکینر بناؤ میرے لیے لیکسر بناؤ یعنی کہ وہ کلاس جو آپ نے ہاتھ سے لکھی تھی وہ ایک ٹول بنائے گا تو آئیے اب وہ نوٹیشن بھی ذرا دیکھ لیں جو ہم اپنے یہ جو ٹول کے حوالے سے استعمال کرنا چاہیں گے یہاں پہ ایک notation angle bracket A B C اس کا مطلب اصل میں ہے اے اور بی اور سی یعنی کہ ان تینوں میں سے کوئی یہ نہیں کہ تینوں اکٹھے اسی طرح اگر میں نے بہت سارے اور شو کرنے ہیں جیسے کہ یہ اے ڈیش زی ہے اس کو اگر میں اسکوائر بریکٹ میں ڈال دوں تو اس کا مطلب ہے اے اور بی اور سی اور ڈی اور ای e سے لے کے زی تک فرض کریں یہاں پہ میں زیرو ڈیش نائن کہہ دیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا زیرو اور ون اور ٹو اور تھری اور فور سے لے کے نائن تک یہ رینج کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور اس کے جو ٹائٹل ہے وہ دیکھیے میں نے کہا ہے آر ای ایکسٹینشنز یہ ایکچولی ایکسٹینشنز اسی حوالے سے کہ ہم یہ جو اسکینر یا جو آٹومیٹک جنریشن ہے اس کی اسپیسیفکیشن میں یہ نوٹیشن استعمال کریں گے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ شارٹ ہینڈ نوٹیشن ہے کیونکہ دیکھیے میں اینگل بریکٹس نہ بھی استعمال کروں یہ جو اور نوٹیشن ہے جو آپ کو یہ تینوں اسٹیٹمنٹس میں نظر آ رہی ہے یہ ایکچولی میں نے ابھی انٹروڈیوس کر دی ہوئی ہے بس یہ ہے کہ بجائے میں اے بی سی ڈی اور بیچ میں اور بارز اتنا لمبا ریگولر ایکسپریشن لکھوں اس کا میں نے ایک شارٹ ہینڈ معاملہ کیا کہ اینگل بریکٹ میں اے ڈیش زی ڈال دیا اسی طرح ایک اور نوٹیشن ہے کہ اینگل بریکٹ یہ جو اپ ایرو کیرٹ سائن اس کو کہتے ہیں اے بی یہ کی بورڈ پہ موجود ہے یہ جنرلی یہ جو کی سکس ہوتی ہے نمبر سکس کی بورڈ پہ اس کے شفٹ کر کے کریں تو آپ کو یہ کیریکٹر ملے گا اس کا مطلب ہے anything but A and B یعنی کہ ان کے علاوہ اور جنرلی یہ آپ لیٹرس جو ہیں ان کے حوالے سے کہیں گے کہ جو الفابیٹ آپ کا ہے اس میں سارے تو لے لو سوائے اے اور بی کے ذہن نشین وہ رہے بات کہ یہ اس الفابیٹ کے حوالے سے ساری باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ اب میں نے تھوڑی سی مثالیں بھی دی ہیں اور اس چیز کی جو ڈیفینیشن تھی جو ہمارے ریگولر ایکسپریشن سے اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے کہ اگر میرے پاس ریگولر ایکسپریشن آ رہی ہے تو اس سے میں لینگویج کے جو اسٹرنگز ہے وہ کیا بنا پاتا ہوں اے اگر ہے تو اس سے لینگویج اسٹرنگ جو سمپلی بن سکتا ہے وہ اے جو میں نے ڈبل کوٹس میں یہاں پہ شو کیا ہے اگر میرے پاس لینگویج اسٹرنگ یا ریگولر ایکسپریشن اے بی ہے تو اس سے میں کیا اسٹرنگ جو ایل آر میں ہوگا وہ کیا بنا پاتا ہوں اے بی یعنی کہ دونوں کو جوڑ کے اگر اے اور بی ہے تو ایکچولی اس ریگولر ایکسپریشن سے میرے لیے اب ممکن ہے کہ میں لینگویج کے دو اسٹرنگز بنا پاؤں یا اے یا بی یا اگر آپ الٹ دیکھیں کہ یہ جو اے اسٹرنگ کا ہونا اور بی اسٹرنگ کا ہونا اس کے لیے جو ریگولر ایکسپریشن میں استعمال کر سکتا ہوں وہ ہے اے اور بی اس ریگولر ایکسپریشن سے میرے پاس یہ ممکن ہوگا کہ میں یہ لینگویج کے یہ دو اسٹرنگس جو ہیں اے بی یہ بنا پاؤں فرض کریں میرے پاس ریگولر ایکسپریشن ہے اے بی پرنتھسی اسٹار اس سے میں کیا اسٹرنگس بنا سکتا ہوں empty string string a b اب دیکھیے یہاں پہ اے بی دونوں آ رہے ہیں کیونکہ ان سائڈ دا پرنتسز میرے پاس وہ اور بار نہیں ہے اے بی اے بی یعنی کہ ریپٹیشن اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو اے بی کی جگہ اگر آپ ذہن میں آر رکھیں تو ایکچولی یہاں پہ وہ آر ایم ٹی ہو سکتا ہے سنگل آر ہو سکتا ہے آر آر ہو سکتا ہے جس کی بنا پہ اے بی اے بی بنا اگر وہ آر آر آر ہوتا تو وہ a b a b a b اس طرح تین دفعہ بن جاتا ہے اینڈ سو آن اسی طرح جو ریگولر ایکسپریشن اے اور ایپسلون پھر پرنتھسیز کے باہر بی اب اندر والا جو آر ہے اس سے مجھے کیا ملتا ہے اے مل سکتا ہے یا ایپسلون مل سکتا ہے اگر میں اے لیتا ہوں تو ٹوٹل اسٹرنگ جو میں بنا سکتا ہوں وہ اے بی ہے اگر میں ایپسلون لیتا ہوں تو اس سے جو اسٹرنگ بنا وہ سمپلی بی ہوگا یہ وہ نوٹیشن ہے ریگولر ایکسپریشنس کی جس سے ہم وہ لینگویج کے اسٹرنگس بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ وہ بات آتی ہے کہ وہ کون سے اسٹرنگ ہیں جو کہ لینگویج کا حصہ ہوں گے وہاں تک تو ابھی ہم نہیں پہنچے البتہ یہ ضرور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوکنس کو ڈسکرائب کرنے کی ایک اسٹریٹجی آ گئی ہے ایک طریقہ کار ہمیں مل گیا ہے اور وہ ہے ریگولر ایکسپریشنس جس سے ہم ریگولر لینگویجز بنائیں گے اب ذرا آئیے کہ ہم جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں ان میں جنرلی یہ جو ٹوکن ٹائپس ہوتی ہیں یہ کون سی ہوتی ہیں اور اگر ان کو ہم چاہیں کہ ریگولر ایکسپریشن سے ڈسکرائب کریں تو پھر کیا ہوگا وہ اس طرح کہ جو انٹیجر ہے اگر آپ سوچیں کہ انٹیجر جو آپ لینگویج میں پروگرامنگ میں استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے it's a non string of digits zero سے لے کے نائن تک اب یہ لفظ جو ہے ڈیجٹ اس سے پہلے نان ایم ٹی کو بھی ذہن میں رکھیں کہ it's a non string of digits digits پہلے لیں جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ ڈیجٹ کو آپ کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں لفظوں میں تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ زیرو اور ون اور ٹو اور تھری انگریزی میں تو لکھ دیا یہ اب وہ شارٹ ہینڈ نوٹیشن ہے کہ ڈیجٹ جو ہے ریگولر ایکسپریشنس کے حوالے سے بنتا ہے زیرو اور ون اور ٹو اور تھری اور فور اور فائیو سے لے کے نائن تک جو بائی دا وے میں ایکچولی اس کے لیے شارٹ ہینڈ بھی استعمال کر سکتا ہوں angle bracket open zero dash nine اگر وہ سیکوینس اس طرح ہے اینڈ اٹس انڈرسٹوڈ کہ زیرو تھرو نائن کا مطلب ایکچولی یہی ہے کہ zero one two three four five تو میں وہ نوٹیشن استعمال کر سکتا ہوں اس کے بعد انٹیجر کو لیں اب ذہن میں رکھیں کہ ایک یہ سنٹیکٹک کیٹیگری ہوتی ہے کہ آپ کے ٹوکنس جو ہیں ایک پروگرام میں وہ انٹیجرز ہوتے ہیں اس کی اب ریگولر ایکسپریشن ڈسکرپشن کیا ہے وہ یہ اب آخر میں ہمارے سامنے آ گئی کہ وہ ڈجٹ ایک انٹیجر میں ایک ڈجٹ تو ہونا چاہیے فالوڈ بائی ڈیجٹ اسٹار یعنی کہ ایک ڈیجٹ کے بعد بے شک کوئی نہ ہو یا ایک ہو یا دو ہو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کو یاد ہوگا یہ ڈیجٹ یا regular expression r followed by r star کی ایک نوٹیشن ہے آر پلس تو ایکچولی یہاں پہ میں اب کہہ سکتا تھا کہ انٹر جو ہے وہ ایکچولی ڈیجٹ پلس ہے تو دیکھیے کس طرح میں نے ریگولر ایکسپریشنس کو استعمال کرتے ہوئے اب جو میری اپنی ایکچوئل پروگرامنگ لینگویج میں جو سنٹیکٹک کیٹیگریز ہیں یا ٹوکنس ہیں ان کو میں نے ڈسکرائب کرنا شروع کر دیا ہے اور ایک لحاظ سے دیکھیں تو آپ کی جو لینگویج ہے ایک لحاظ آپ سی کو لے لیں سی پلس پلس کو لے لیں اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں انٹیجرز ہوتے ہیں کی ورڈز ہوتے ہیں سو آن وہ بھی دیکھ لیں آئیڈینٹیفائر کو آپ کیسے لفظوں میں ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اٹس اسٹرنگ اور لیٹرز اور digit starting with a letter یہ ایک اسٹرنگ ہوتا ہے جو کہ جنرلی لیٹر یا ڈیجٹ سے بنتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی کنڈیشن ہوتی ہے یہ آپ کو تمام پروگرامنگ لینگویجز ملے میں ملے گی کہ پہلا کیریکٹر جو ہے وہ ٹپکلی الفابیٹ ہونا چاہیے یا in certain cases underscore اس کو میں ریگولر ایکسپریشن کے ذریعے کیسے کہوں گا یہ آخر میں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ اس طرح سب سے پہلے یہ پہلی اینگل بریکٹ دیکھیے اس میں میں نے اصل میں دو رینجز اور ایک سنگل کیریکٹر ڈالا ہے اے تھرو زی اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا لوور کیس اے اور لوور کیس بی اور لوور کیس سی اور lower case d and so on till z اس کے بعد دوسری رینج شروع ہو جاتی اپر کیس کی کیپٹل اے اور کیپٹل بی اور کیپٹل سی اور بائی دا وے یہ لاسٹ جو لوور کیس زی تھا اس کے بعد بھی ایکچولی ایک اور ہے یاد رہے اینگل بریکٹ میں جو ساری جو چیزیں ہیں وہ سب ان کے درمیان اور ہوگا اور یہ رینجز جو ہیں یہ انڈرسٹوڈ ہے اب کہ آپ کو پتہ ہے کہ اے تھرو زی میں جو کیریکٹرز ہیں وہ کون سے ہیں یہاں پہ میں وہی کیا سمشن کہ آپ کو انگریزی کے الفابیٹ سیٹ کا پتہ ہے اور آخر میں یہ انڈر اسکور بھی ہے اچھا یہ ڈسکرائب کر رہا ہے پہلا کیریکٹر کیونکہ دیکھیے آئیڈینٹیفر کا آئیڈینٹیفائر کا یا ویریبل نیم کا جو پہلا کیریکٹر جنرلی ایک لیٹر یا انڈر اسکور ہوتا ہے تو دیکھیے پہلی اینگل بریکٹ میں آپ کو زیرو تھرو نائن نظر نہیں آ رہا جو کہ اب آپ دوسری اینگل بریکٹ اگر دیکھیں جو وہ میں نے ایکسٹینشن ریگولر ایکسپریشن ایکسٹینشن بنائی ہے اس میں پھر اے زی بھی ہے کیپٹل اے زی بھی ہے اور زیرو ڈیش نائن بھی ہے اور انڈر اسکور بھی ہے البتہ باہر میں اب وہ اسٹار ہے تو اب یہ چھوٹی سی نوٹیشن کے ذریعے میں سی یا سی پلس پلس یا جاوا کے تمام آئیڈینٹیفائرس کو میں ایک طرح سے ڈسکرائب کر سکتا ہوں کہ یہ وہ پیٹرن ہے یہ وہ ٹیمپلیٹ ہے یہ وہ ریگولر ایکسپریشن ہے جس سے آپ اس لینگویج کے آئیڈینٹیفائرس چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں اس میں جو مرضی آپ لیٹرز یا ڈجٹ ڈالیں وہ سارے میں اس ٹیمپلیٹ سے ڈسکرائب کر سکتا ہوں اور ایونچولی جو ہم دیکھیں گے اس سے ہم وہ ریکگنائز کر لیں گے اچھا اب یہاں پہ بات آئی کہ ہمارے پاس ایک اچھی نوٹیشن سامنے آ گئی کہ اب ہم ٹوکنس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں کنسائسلی کہ ایک آئیڈینٹیفائر کیا ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے اور جیسے کہ میں نے آخری جو فکرہ استعمال کیا اصل میں جو ہم چاہتے ہیں کہ اگر میرے پاس ڈسکرپشن ہے تو میں ان کو ریکگنائز کر لوں کہ جب مجھے یہ پیٹرن ملے کہ ایک لیٹر ہے اس کے بعد سیریز آف لیٹرز اور ڈیجٹس یا انڈر اسکور ہے اگر یہ مجھے ملا تو اس کا مطلب ہے مجھے ان پٹ میں ایک آئیڈینٹیفائر مل گیا ٹوکنس کے بارے میں ابھی گفتگو کچھ جاری ہے وہ ہم واپس سلائڈ پہ چلتے ہیں ابھی تھوڑی سی اور تھیوری باقی ہے ٹوکنس جو ہیں اب ریکیپ کر لیں کہ strings of characters representing lexical units of program such as identifiers numbers اور آپریٹرس یہ بات طے ہو گئی ٹوکنس ہم نے شروع میں ڈسکرائب کیے تھے کہ وہ پیئر ہیں پھر ہم نے ایڈ ہاک لیکچر بنا کے دیکھا کہ اس کو ہم ایک input stream of characters میں سے کیسے نکالیں گے نکالنے کے بعد پھر ہمیں یہ دقت پیش آئی کہ بھئی اب اس کو میں ڈسکرائب کیسے کروں اس کے لیے ہم نے ریگولر ایکسپریشنز استعمال کیے لیکن ایونچولی جہاں تک ہم لیکسیکل انالیسز کی بات کر رہے ہیں they represent lexical units of program such as identifiers numbers and operators اور یہاں پہ یہ لفظ جو پروگرامس ہے یہ اب میں کمپیوٹر پروگرامس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں ابھی ابھی ہم نے ریگولر ایکسپریشن کیے ہیں it's a concise description of tokens regular expression describe of strings اور ایونچلی اس سے وہ ریگولر لینگویج بنتی ہے جو کہ ایکچولی ایک لیکسیکل اینالائزر استعمال کر کے اس کے وہ ٹوکنس جو ہے ان کو ریکگنائز کرے گا مائنڈ یو لیکسیکل انالائزر جو ہے وہ صرف ٹوکنس نکالتا ہے جہاں تک یہ لینگویج کا تعلق ہے کہ ایک اسٹرنگ جو ہے ایک لینگویج کا حصہ ہے وہ ذمہ داری لیکسیکل انالیسز یا انالائزر کی نہیں وہ ہم دیکھیں گے بعد میں پارسر کی ہے اور یہ بات کہ the set of strings represented by a regular expression r L r is the language denoted by the regular expression r یہ جو لینگویج والا معاملہ ہے اس کی اہمیت اصل میں بعد میں جب ہم پارسنگ میں جائیں گے وہاں پہ لینگویجز اور خاص طور پہ کانٹیکٹ فری لینگویجز جو ہیں وہ ہمارے سامنے اب آئیں گی اور ادھر ہم پارسر جو ہے اس کو بنائیں گے اور استعمال کریں گے اچھا یہ تو تھا ریکیپ ہمارے پاس اب ایک کنسائز نوٹیشن بھی آ گئی ٹوکنس کو ڈسکرائب کرنے کی ان ٹوکنس کو لے کے اب ہم کیا کریں ایڈ ہاک لیکچر میں ہم کیا کرتے تھے ایک ورڈ نکالتے تھے اور اس کے بعد اس کی سنٹیکٹک کیٹیگری کو ہم ڈٹرمنٹ کرتے تھے وہ لک ہیڈ سے اور اس طرح کی کاروائی استعمال کرتے ہوئے بلکہ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا یا اس وقت میں نے یہ آپ سے پوچھا تھا کہ فرض کرے میں ایک آئیڈینٹیفائر کو اب نکال لیتا ہوں تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ ایک کی ورڈ ہے کہ نہیں یعنی کہ وائل ہے یا اف ہے میں نے دو تجویزیں آپ کو دی تھیں ایک یہ کہ آپ بی ایس ٹی میں اپنے سارے کی ورڈز ڈال لیں دوسرا یہ کہ آپ ایک ہیش میپ بنا لیں اصل میں ایک اور طریقہ بھی ہے وہ بھی میں اس کا ذکر کرتا چلوں یاد ہے ڈیٹا اسٹرکچرز میں ہم نے بائنری سرچ پڑھی تھی بائنری سرچ الگریدم بڑا سمپل سا ہے کہ ارے کے اندر آپ سارٹیڈ ڈیٹا رکھو اور وہ سارٹیڈ ڈیٹا جو ہے اس کو اگر آپ نے سرچ کرنا ہے کسی ورڈ کو تو پہلے اس ارے کو لو اور اس کے مڈل میں جاؤ اگر مڈل میں نہیں ملتا تو جو مڈل ایلیمنٹ ہے اس سے کمپیئر کر کے دیکھو کہ کیا وہ مڈل ایلیمنٹ سے آپ کا ایلیمنٹ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اگر وہ چھوٹا ہے تو لیفٹ سائڈ ہینڈ پہ بائنری سرچ ریکرسولی اپلائی کرو اگر بڑا ہے تو رائٹ ہینڈ سائڈ والے میں حصے میں چلے جاؤ اگر میچ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ مل گیا بائنری سرچ یہاں پہ بھی بڑی آسانی سے استعمال ہو سکتی ہے وہ طریقہ یہ میں یہ ایک قسم کا سائڈ اسٹیپ کر رہا ہوں مین لیکچر سے لیکن یہ ایک امپورٹنٹ یوز ہے بائنری سرچ کا یہ کی ورڈ ریکگنیشن کا کہ آپ اپنے جتنے کی ورڈز ہیں ان کو ایک ارے میں ڈال دیں سارٹیڈ یعنی کہ if while switch case for یہ سارے جو کی ورڈز ہیں یہ آپ ایک اسٹرنگ ارے میں ڈال دیں ان کو سارٹیڈ آرڈر میں رکھیں اور آپ کا جو لیکسر ہے جب اس کو ایک آئیڈینٹیفائر ملے تو وہ آئیڈینٹیفائر لے کے آپ بائنری سرچ کریں اس کی ورڈ ارے کو اگر آپ کو وہ مل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کی ورڈ ہے اور آپ اس کی ورڈ کا ایک ٹوکن کوڈ جو ہے لیٹ سے اس کو آپ نے ایک نمبر اسائن کیا کہ وہ وائل تھا یا اف تھا وہ آپ اس ارے میں ایز آگزلری ڈیٹا رکھ سکتے ہیں خیر یہ تو ایک قسم جیسے میں نے ذکر کیا تھوڑا سا سائڈ اسٹیپ ایشو ہے لیکن یہ بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ آئیڈینٹیفائرز اگر وہ کی ورڈز ہیں تو اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ طریقہ جو میں نے تجویز کیا کہ پہلے آئیڈینٹیفائر اٹھائیں اور اس کو سرچ کریں کسی سارٹیڈ ڈیٹا سیٹ میں جس میں آپ کے کی ورڈس ہیں اصل میں دوسرا اس کا طریقہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کے لیے ریگولر ایکسپریشنز بنا دیں گے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن ابھی ریگولر ایکسپریشنز کی باری تھوڑی دیر میں آئے گی پہلی بات کہ ہم نے جو آٹومیشن بنانی ہے اس کا مقصد کیا ہے ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہمارا یہ سارا فارملزم ایسے ہے کہ اگر میں یہ ریگولر ایکسپریشن اس کے بیسس پہ لینگویج بنا لوں تو اگر میں ایک اسٹرنگ دوں آپ کو تو میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ اسٹرنگ کے اندر جو چیزیں ہیں کیا اس لینگویج کے وہ ورڈز ہیں کہ نہیں ایسی چیزوں کے لیے جنرلی آپ فائن آرٹ اٹامٹون بناتے رہے کہ آپ کے پاس ایک لینگویج ہے آپ کو میں نے ایک اسٹرنگ دیا اور آپ سے پوچھا پروو کرو کہ یہ اسٹرنگ اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں یا اگر اس لینگویج کی کوئی جنریشن میکینزم تھی کوئی گرامر تھی تو آپ اس کے پروڈکشن رولس کو استعمال کر کے وہ لینگویج یا وہ اسٹرنگ جنریٹ کی کرنے کی کوشش کرتے تھے یہی کاروائی اب ہم یہاں پہ کریں گے یہ ریگولر ایکسپریشن والا معاملہ لے کے ہم اب اس اٹومیٹون کی طرف جائیں گے جو کہ ایونچولی ہم ایک آٹومیٹڈ ٹول سے بنوا پائیں گے اور اس میں ہم کے ذریعے وہ ٹوکنز بتائیں گے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے جو اسکینر بنائے وہ ریکگنائز کرے ایک ان پٹ اسٹریم کو لے کے تو آئیے اب اس اٹومیٹون کی طرف چلتے ہیں جو بات یہاں میں نے اب لکھی ہے وہ اسی طرف آپ کو لے جائے گی یا ہمیں لے کے جائے گی کہ we need a mechanism to determine an input string ڈبلو belongs to L r the language denoted by regular expression اور یہ چیزیں آپ پہلے دیکھ چکے ہیں ایک لینگویج آپ کو دی گئی اس کی ڈسکرپشن بھی کوئی خاص طریقے سے تھی جنرلی کانٹیکس فری فارم تھی اس کی پروڈکشن رولس تھے آپ کے پاس گرامر تھی گرامر تھی آپ کے پاس اور آپ کو ایکسٹرنگ دیتے تھے کہ بتاؤ یہ اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں such a mechanism is called an acceptor اب اصل میں ایکسیپٹر جو ہے اندر اندر تو ہوگا اٹامیٹون ہی یہ بعد میں آپ دیکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ہم ایک ایڈیشنل ایک فیچر لگاتے ہیں کہ اگر جس طرح کی یہ میں نے گرافکلی آپ کو دکھایا ہے کہ اس کو ہم ایک ان پٹ اسٹرنگ دیں ڈبلیو اور ساتھ اس کو ہم ایک لینگویج بھی دے دیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسٹرنگس کو لے کے ریکگنائز کرے تو ایکسیپٹر جو ہے وہ اس نے جو بھی اندرونی کاروائی کرنی ہے وہ کر کے ہمیں یس نو آنسر دے گا اور اس کا مطلب کیا ہوگا اگر اس نے کہا یس yes, تو ڈبلیو is an element of L یہاں پہ یہ ایپسلان جو ہے یہ ممبرشپ کے لیے ہے کہ ڈبلیو جو ہے وہ اس لینگویج کا ایک اسٹرنگ ہے اگر نو no کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ جو ڈبلو میں نے اس میں فیڈ کیا تھا وہ اس لینگویج کا حصہ نہیں ہے اب یہ ایکسیپٹر کیسے بنتا ہے اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں اور ایونچولی ہم اس کو آٹومیٹکلی کیسے بنائیں گے اب آئیے اس جانب چلتے ہیں اور ذرا ٹائٹل دیکھیے فائنائٹ آٹومیٹا یہ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ آپ کو بالکل ایسے لگے گا کہ جیسے کہ آٹومیٹا کی لیکچرز بن گئے ہیں لیکن ہم یہاں پہ اب کمپائلرز کے حوالے سے یہ جو ساری تھیری ہے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ اب کیا ہے آٹومیٹا ہم کریں گے آٹومیٹون بنائیں گے اور وہ فائنائٹ ہوگا اس کی اسپیسیفکیشن کیا ہوگی ریگولر ایکسپریشنس اور اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی فائنائٹ آٹومیٹا اچھا یہ ذہن میں بات رہے کہ یہ ساری لیکسیکل انالیسس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہ ہم کو جنرلائزڈ فائنٹ اٹامیٹان جو آل سارٹس آف لینگویجز کو ریکگنائز کرے وہ فی الحال نہیں بنا رہے ہم لیکسیکل انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے اور یہ جو ابھی دوبارہ یہ دیکھ لیجئے یہ ایکسیپٹر ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس ایکسیپٹر نے کیا کرنا ہے ان پٹ اسٹرنگ لینا ہے اور ایک لینگویج جو جنرلی اس کے پاس موجود ہوگی یا اس میں انکوڈڈ ہوگی اور اس نے صرف یہ بتانا ہے کہ کیا یہ ان پٹ اسٹرنگ اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں بس تو پھر ریگولر ایکسپریشن ہوں گے اور امپلیمنٹیشن اس اٹومیٹا کی فائنٹ اٹومیٹا کے ذریعے ہوگی اٹومیٹون ہم بنائیں گے اور یہ اب دیکھی بالی سلائڈ جو شاید میں نے یہاں پہ مے بی فونٹس ڈسٹرنس استعمال کر لی ہے یا رنگ بدل دیے لیکن یہ آپ نے چیز دیکھی ہوئی ہے کہ finite automaton consist of an input alphabet جس کی notation sigma a set of states a start اور an initial state a set of transitions and a set of accepting final states یہ ذرا اس کے جو پانچ ایلیمنٹس ہیں یہ دوبارہ ایک نظر دیکھ لیجئے یہ دیکھی والی چیز جیسے کہ میں نے عرض کیا input alphabet set of states start initial state a set of transitions and a set of accepting states اچھا یہ بھی اب آپ کو یاد ہوگا کہ اٹامٹا اٹامٹون جو آپ بناتے تھے ٹپکلی آپ اس کو گرافکلی ریپرزینٹ کرتے تھے یعنی کہ ایک اسٹیٹ ڈائگرام جس کو ہم کہتے ہیں جس میں سرکلز اور لائنز اور اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں اور ان میں ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں کہ آپ ایک اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں آپ کو کچھ ان پٹ ملی اور اس کی بنا پہ آپ کسی اور اسٹیٹ میں چلے گئے وہی میتھڈالوجی وہی نوٹیشن جو ہے وہ یہاں پہ بھی استعمال ہوگی بلکہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح وہی اسٹیٹ ڈائگرامس یہاں پہ دوبارہ بنائیں گے ہاں یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اسی اس ڈائیگرام کی جس کو ایک لحاظ سے اگر آپ الگریدمک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں وہ اصل میں ایک گراف ہے ایک ڈائریکٹڈ گراف ہے اس گراف کو ہم ایک میٹرکس کی فارم میں بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور یہ وہ ٹیبلر فارم ہوتی ہے جو کہ ہم یاد ہے الگریدمس میں ان جنرل گراف کو ریپرزینٹ کرنے کے حوالے سے دیکھتے تھے کہ گراف کو آپ ایک میٹرکس یا ایک ٹیبل کی فارم میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں خیر یہ وہ ریپرزینٹیشن کی بات اب آئیے یہ اٹومیٹان کی وہ باتیں یہ جو گرافیکل نوٹیشن ہے وہ ہم ڈسکس کر لیں اور پھر ہم لیکسیکل انالیسس کے حوالے سے اپنا اٹامٹون بنائیں گے اگین یہ اٹومیٹا والی باتیں یہاں پہ ایک لحاظ سے دہرائی جا رہی ہیں اسٹیٹ گرافس اس میں کیا ہوتا ہے ایک سرکل میں آپ جنرلی انڈیکیٹ کرتے ہیں ایک اسٹیٹ اسٹارٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک اسپیشل ہوتی ہے کیونکہ اٹامیٹا میں آپ جب اسٹارٹ کرتے ہیں کسی ان پٹ لے کے تو آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ یہاں سے میں شروع ہوں گا اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے آپ کا لیکسیکل انالائزر اگر ایک اٹامیٹون ہے تو اس میں بھی ایک اسٹارٹ اسٹیٹ ہوگی جو کہ اگر آپ ایڈ ہاک کو دیکھیں تو وہ یاد ہے لیکسر کا جو کنسٹرکٹر تھا ان اے وے وہ آپ کو انیشیل اسٹارٹ اسٹیٹ میں لے کے جاتا تھا کیونکہ اس نے سب سے پہلا کیریکٹر ان پٹ اسٹریم کا اس نے پڑھا تھا اسٹارٹ اسٹیٹ کو میں اس طرح نوٹیفائی کروں گا نوٹیشن میری یہ ہوگی ڈینوٹ کروں گا کہ ایک سرکل کے شروع میں ایک ایرو ہے جو کہ ایکچولی کسی اور اسٹیٹ سے نہیں آ رہا دیکھیے یہ یہ اس کی خاصیت ہے ایکسیپٹنگ اسٹیٹ جو ہے اس کے لیے میں یہ ڈبل سرکل استعمال کروں گا جنرلی آپ دیکھیں گے کہ سرکل کے اندر ایکچولی اس اسٹیٹ کا نام یا نمبر یا کوئی ایسی چیز ہوگی جو اس اسٹیٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے وہ فی الحال میں نے یہاں پہ نہیں دکھائی میں ابھی وہ گرافیکل نوٹیشن جو میں استعمال کر رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور دیکھ لیجئے یہ بھی دیکھی والی بات کہ ایک ٹرانزیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک اسٹیٹ میں بیٹھا ہوں اور مجھے ان پٹ سمبل یا ان پٹ کیریکٹر الفابیٹ کا یاد رہے وہ الفابیٹ ابھی کہیں نہیں گیا ہے وہ لینگویج کی بات کے ساتھ ساتھ وہ الفابیٹ ایسوسیٹیڈ ہے اور اٹامٹون کی ڈیفینیشن میں میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک الفابیٹ ہوگا اس الفابیٹ کے اگر ایک کیریکٹر پہ آپ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ پہ جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک ٹرانزیشن ہے یہ بھی جیسے کہ میں نے کہا دیکھی والی بات اب فائنائٹ آٹومیٹون کیا کرتا ہے A finite automaton accepts a string if we can follow transitions labeled with characters in the string from the start state to some accepting state. یہاں پہ اب وہ اگر آپ کے پاس پورا اسٹیٹ بنا ڈائگرام بنا ہوا ہے یا اسٹیٹ گراف بنا ہوا ہے جس میں اسٹیٹس ہیں ٹرانزیکشنز ہیں اسٹارٹ اسٹیٹ ہے اور ایکسیپٹنگ اسٹیٹ ہے یا اسٹیٹس ہیں تو یہاں پہ اٹومیٹون کے حوالے سے جو کاروائی ایکسیپٹر کی بنتی ہے وہ اس طرح کہ اگر میں ایک اسٹارٹ اسٹیٹ میں پہنچ سکتا ہوں اور وہاں سے میں ٹرانزیکشنز کے ذریعے کسی ایکسیپٹنگ اسٹیٹ میں پہنچ جاؤں تو کے حوالے سے میں نے وہ اسٹرنگ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا یعنی کہ ایکسیپٹر جو چیز میں نے اصطلاح استعمال کی تھی وہ اٹومیٹان کے حوالے سے اٹ سمپلی مینس دس کہ کسی یا ایک اسٹارٹ اسٹیٹ سے شروع ہو کے کسی اینڈنگ یا فائنل اسٹیٹ اگر آپ پہنچ پاتے ہیں given the transaction there are available یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی کی ٹرانزیکشن بنائیں نہیں جو موجود ہیں اگر وہ ٹرانزیکشن فالو کرتے ہوئے آپ ایک کسی ایکسیپٹنگ اسٹیٹ میں پہنچ گئے تو وہ ایک ایکسیپٹر بن گیا تو ایکسیپٹر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اب اٹامٹان کے حوالے سے یہ ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے یہ میں نے جو پہلے پڑھ کے سنائی تھی کہ finite we can follow transaction from start state to some accepting state یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ یہ جو کیریکٹرز ان دا اسٹرنگ ہے یہ کیریکٹرز اس الفابیٹ کے ہوں گے جو کہ اس لینگویج کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مرضی وہ ٹرانزیشن پہ کیریکٹر لگا دو چند ایک اور مثال کہ ایک ایف اے جو اب پورا یہ ایکسیپٹر بن گیا ہے دیٹ ایکسیپٹ اونلی ون یعنی کہ اگر آپ کی لینگویج کا الفابیٹ ون ہے اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ون اگر اس میں شامل ہے تو آپ فرض کریں ایک اسٹارٹ اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں جس جس کو میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا جس میں یہ دیکھیے ایرو جو آ رہا ہے جو کہ کہیں اور اسٹیٹ سے نہیں آ رہا اگر اس کو ون ملا اس اسٹیٹ میں آپ کو یا اس فائنٹ اٹامیٹون کو ون ملا جو کہ یاد ہے وہ جو ڈبلیو والی بات کہ ڈبلیو کا ایک اسٹرنگ جو جو ڈبلیو اسٹرنگ ہے اس کا ایک کیریکٹر ون ہے اگر وہ آپ کو ملتا ہے اور آپ اس کی بنا پہ ایک ایکسیپٹنگ اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں اب یہ نہیں یہاں پہ کہ میں اس کو جان کے ایکسیپٹنگ اسٹیٹ بنا دوں گا نہیں میرا اٹومیٹون یہ کہتا ہے کہ اگر میں اس اسٹارٹ اسٹیٹ میں ہوں جو کہ لیفٹ پہ ہے اور مجھے ون ملا اور میں ایک ایکسیپٹنگ اسٹیٹ میں چلا گیا تو اس ایف اے نے ون کو ایکسیپٹ کر لیا لینگویج میں اور اسٹرنگس بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ اسٹرنگ جو ہے اس اٹومیٹون نے ایکسیپٹ کر لیا ایک اور مثال دیکھ لیجیے N F A that accepts any number of ones followed by a single zero اب یہ نوٹیشن بھی آپ پہلے دیکھ چکے ہیں یہ گرافس بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ اسٹارٹ اسٹیٹ میں آپ آئے اس کے بعد اگر آپ کو ون ون ون ون ملتا جائے تو آپ یہاں پہ گھومتے رہیں گے یعنی کہ ون پہ ٹرانزیکشن کر کے واپس اسٹارٹ اسٹیٹ میں آ جائیں گے بلکہ اور جب آپ کو زیرو ملا تو آپ یہ جو اینڈنگ اسٹیٹ ہے اس میں چلے جائیں گے اب یہاں پہ آپ وہ مثال اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ فرض کریں ان پٹ اسٹرنگ جو ہے یا وہ جو ڈبلیو ہے وہ اس میں کوئی دس ونس ہیں اور ایک زیرو ہے تو کیا ہوگا وہ دس ونس پہ آپ یہ اسٹارٹ اسٹیٹ میں ہی لوپ کر کے واپس آتے جائیں گے اور فائنلی جب زیرو ملے گا تو اب دیکھیے آپ کہاں جائیں گے ایک ایکسیپٹنگ اسٹیٹ میں اگر آپ یہ ایکسیپٹنگ اسٹیٹ میں اسٹارٹ سیٹ سے پہنچ کے گیون اے اسٹرنگ یہ نہیں میں نے کہا کہ یہ صرف دس ونس کے لیے کام کرے گا گیارہ ونس کے لیے بھی کام کرے گا فالوڈ بائی زیرو ہزار ونس فالوڈ بائی زیرو کے لیے بھی یہ کام کرے گا اب million ones followed by zero کے لیے بھی یہ کام کرے گا تو ایز لانگ ایز یہ اٹامیٹان ہے اور آپ کے پاس یہ اسٹرنگس آتے ہیں ونس فالوڈ بائی زیرو تو یہ اٹامیٹان اس کو ایکسیپٹ کر لے گا یعنی کہ وہ یس کہے گا کہ ہاں یہ ones number of ones followed by zero جو ہے یہ واقعی اس لینگویج کا حصہ ہیں اچھا اب یہ جو اٹامیٹان تھا ہم نے مثال تو لے لی لیکن بات ہم نے یہ اٹامیٹون کی اس طرح شروع کی تھی کہ ہماری اسپیسیفکیشنز میں ریگولر ایکسپریشنز ہوں گے ریگولر ایکسپریشنس کے ساتھ اس کا اب ناتا کیسے جوڑیں وہ بھی یہ ایک مثال دیکھ لیجیے a finite automaton that accept a b star a اس میں الفابیٹ اے بی ہے اور اٹامیٹا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسٹارٹ اسٹیٹ سے اے پہ آپ اس اگلی اسٹیٹ میں مڈل اسٹیٹ پہ گئے اور بی پہ ٹرانزیکشن ادھر ہی کرتے رہیں گے اور اے کے پہ جو فائنل اے آئے گا اس پہ آپ اینڈ اسٹیٹ پہ پہنچ جائیں گے لیکن ذرا اوپر دیکھیے یہ جو اے بی اسٹار اے ہے کیا آپ اس کو ریگولر ایکسپریشن کے حوالے سے ریکگنائز کر رہے ہیں اس میں یہ جو بی اسٹار ہے یہ وہ آر اسٹار ہے اس میں اے بی جو کٹھا ہے یا اے بی اسٹار اے ہے یہ ایکچولی وہ کنکیٹنیشن ہے یہاں پہ اب وہ ناتا جڑتا نظر آ رہا ہے اور ناتا اس طرح ہوگا کہ ہم ریگولر ایکسپریشن سے شروع ہوں گے اب ہم یہ ونز اینڈ زیروز اور اس طرح کی وہ بہت ساری مثالیں جو آپ دوسرے کورسز میں دیکھتے رہے تھے اٹومیٹون کے حوالے سے وہ نہیں کریں گے بلکہ ہم ریگولر ایکسپریشن سے شروع ہوں گے اور ان کے پھر ہم فائنٹ اٹومیٹون بنائیں گے وہ فائنٹ اٹومٹون جو اگر بن جاتا ہے تو ریگولر ایکسپریشنس کے حوالے سے جو ہم پہ ورڈز بنائیں گے یاد رہے ہم وہ پروگرامنگ لینگویجز کر رہے ہیں اب اگر وہ ورڈ اس پروگرامنگ لینگویج کا جو کہ ریگولر ایکسپریشنس کو دیکھتے ہوئے ہم نے بنایا اگر وہ ریکگنائز ہو گیا یعنی کہ اٹومٹون کے حوالے سے کیا کہ اسٹارٹ اسٹیٹ میں شروع ہوئے ٹرانزیشنس کو فالو کرتے ہوئے ہم اینڈ اسٹیٹ میں پہنچ گئے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ ورڈ جو ہم نے ان پٹ سے نکالا ہے وہ سینٹیکٹکلی یا ٹوکن وائز اس لینگویج کا اب حصہ ہے یہی تو لیکسیکل کی بات ہے لیکسیکل ایکچولی پھر ایک ایکسیپٹر ہے اب بکیا کاروائی کے ریگولر ایکسپریشنس کو لے کے ہم اٹومیٹون کیسے بنائیں گے اور اس کو پھر ہم امپلیمنٹ کیسے کریں گے یہ ابھی ذرا بات لمبی ہے میری تجویز کہ آپ کتاب میں دیکھیے اس کے اوپر کافی لینتھی ڈسکشن ہے آپ کی کتاب میں اس کو آپ غور سے دیکھیے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کو تفصیل دیکھیں گے کہ یہ اٹامٹون ریگولر ایکسپریشن سے کیسے بنے گا اگلے لیکچر تک خدا حافظ